من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشر صحیآ سب حضرات شریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا سيدنا ومولانا ومولانا محمد محمد وعلى وعلى النبي وسلم تسليما كثيرا ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں تحفظ نامو سے محمد عربی پر ہم جان نچھاور کرتے ہیں میرے واجب الاحترام دوستو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے مختصر سی آیات کریمہ تلاوت کی ہے اور حضور سرور کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں سے حدیث کریمہ تلاوت کی میرے دوستو آپ پوری کائنات میں نظر دوڑائیں پوری کائنات کا مشاہدہ کریں اور کسی ایک چیز کو لے لیں کسی ایک چیز کو کہ جس چیز کی ابتدا ہے اس چیز کی انتہا بھی ہے جو چیز شروع ہوتی ہے وہ چیز ختم بھی ہوتی ہے جس چیز کا آغاز ہے اس کا انتہا بھی ہے میرے دوستو انسان پیدا ہوا تو انسان کی زندگی کا آغاز ہوا یہ انسان کی زندگی کی ابتدا ہے اور انسان زندگی گزار کر جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ زندگی کی انتہا ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ اس عالم کو دیکھیں کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجا یہ دنیا کی آبادی کی ابتدا تھی ادھر آدم علیہ سلاۃ السلام تشریف لائے تو نبوت کی بھی ابتدا تھی حضرت ابرا حضرت آدم علیہ سلاۃ والسلام اللہ کے پہلے پیغمبر ہیں اللہ کی اس زمین پر اس دھرتی پر اس کائنات میں سب سے پہلے پیغمبر آدم علیہ سلاۃ والسلام تشریف لائے نبوت کی ابتدا ہوئی اب یہ سلسلہ چلتا رہا کائنات پھلتی پھولتی رہی اللہ پاک نے آسمانوں کو ستاروں سے سورج سے چاند سے مزین کر دیا زمین کو ہر قسم کی نباتات سے ہر قسم کے جانوروں سے ہر قسم کے درختوں سے آباد کر دیا یہ کائنات کی ابتدا ہے ادھر نبوت کی ابتدا ہے آغاز ہے میرے دوستو یہ سلسلہ چلتا رہا امبے عالم السلاط وسلام تشریف لاتے رہے دنیا کی آبادی بڑھتی رہی اب ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا فنا ہو جائے گی اس کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے انسان کی زندگی زندگی کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے میرے دوستو آسمان سے پروردگار عالم نے کلام مقدس کو نازل فرمایا قرآن کریم کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے میرے دوستو پروردگار عالم نے دن رات بنائے دن کا آغاز بھی ہے انتہا بھی ہے رات کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے مہینہ ہے ہفتہ ہے سال ہے اس کی ابتدا بھی ہے اس کی انتہا بھی ہے کسی ایک چیز کو دیکھ لیں جس کی ابتدا ہے اس کی انتہا بھی ہے تو پھر آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ نبوت کی ابتدا آدم علی سلاط وسلام سے ہوئی تو نبوت کی انتہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ابتدا آدم علیہ السلام سے انتہا خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی جب آقا پر نبوت ختم ہو گئی تو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں تقریباً ننانوے آیات مبارکہ ایسی نازل فرما دی یہ آیات مبارکہ ختم نبوت کا اعلان کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی کوئی نیا نبی نہیں آئے گا کوئی ماں کسی نبی کو جنم نہیں دے گی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا میرے دوستو حضور علیہ السلاط السلام نے اپنی زندگی تو یہ ارشاد فرمایا سیکون فی امتی سلاسون کذابون الدجالون کلہم یزعم انہو نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی کہ ان قریب میرے بعد تیس ایسے دجال اور کذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی اللہ کے محبوب نے ایک نہیں دو نہیں دس نہیں پچاس نہیں سو نہیں ڈیڑھ سو نہیں دو سو دس مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اب میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی ادھر قرآن کریم میں ننانوے آیات مبارکہ ختم نبوت کا اعلان کرتی ہیں ادھر دو سو دس احادی سے تو یہ بات ختم نبوت کا اعلان کرتی ہیں کہ اللہ کے محبوب کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے نبوت کی ابتدا کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی اب آئیے ایک حدیث بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں ذرا منظر دیکھیں حضور علیہ علی سلاسلام تشریف فرما ہے صحابی رسول سوال کرتے ہیں متا واجبت نبوا اللہ کے محبوب ارشاد فرمائے آپ کو نبوت کب ملی توجہ فرمائے آج کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ چالیس سال کی عمر میں اللہ کے محبوب کو نبوت ملی چالیس سال کی عمر میں اعلان نبوت ہے اللہ کے محبوب سے سوال کیا گیا متا وجبت لکن نبوا اللہ کے محبوب نے جواب دیا میرے صحابی انی مکتوب عند اللہ محمد الرسول اللہ و خاتم و ان آدم بین الماء والتین پھر ارشاد فرمایا انی مکتوب عند اللہ محمد الرسول اللہ و خاطمنبی جین و ان آدم المن فی تینتہی پھر ارشاد فرمایا انی مکتوب عند اللہ محمد الرسول اللہ و و خاتم ان آدم بین الجسد اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا میرے صحابی میں اس وقت اللہ کے عرش پر محمد الرسول اللہ اور خاتم النبی جین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام کے جسم کو بنانے کے لیے پانی اور مٹی کو ملایا جا رہا تھا ابھی گارا نہیں بنا تھا میں اس وقت بھی محمد الرسول اللہ اور فرمایا النبی پانی اور مٹی کو ملا کر گارا بنایا گیا میں اس وقت بھی محمد الرسول اللہ اور خاتم تھا پھر آدم علیہ السلام کے وجود کو بنایا گیا ابھی اللہ نے روح نہیں پھونکی میں اس وقت بھی محمد الرسول اللہ اور خاتم النبی تھا گویا تخلیق آدم سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو خاتم النبیین خاتم الانبیاء ختم نبوت کا تاج اپنے محبوب کے سر پر سجا دیا کہ میرے محبوب آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی کوئی ماں نبی نہیں جلے گی میرے دوستو آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلاط اسلام کو اللہ پاک نے جنت سے زمین پر بھیجا اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں بین قاطف آدم مکتوب محمد الرسول اللہ خاتم النبی جین آدم علیہ السلام کے دونوں کندوں کے درمیان لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ و خاتم اب آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اکیلے ہیں تنے تنہا ہیں بتقاض بسریت کچھ خوف محسوس ہوا اللہ پاک نے حکم دیا جبرائیل جاؤ وہ دیکھو میرا آدم پریشان ہو رہا ہے فنازل جبریل جبرائیل امین نازل ہوئے آدم علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے حدیث کے الفاظ ہیں بلا آزان پھر جبرائیل امین نے آزان شروع کی اللہ کی اس دھرتی پر اللہ کی اس زمین پر سب سے پہلی اذان جبرائیل امین نے آدم علیہ السلام کے کھڑے سامنے کھڑے ہو کر دی جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے آدم علیہ السلاۃ اسلام کے دل میں خیال آیا محمد الرسول اللہ کا نام میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا محمد الرسول اللہ کا نام میں نے جنت کے دور و دیوار پہ لکھا ہوا دیکھا جنت کے اندر و غلمان کی زبان پر ترانا سنا آج جبرائیل امین کی زبان سے محمد الرسول اللہ کے لفظ تو آدم علیہ السلام نے سوال کیا یا جبریل امام محمد اے جبریل ذرا وضاحت تو کریں کہ یہ محمد کریم کون ہے توجہ فرمائیں جبرائیل امین نے سوال کیا آدم علیہ السلام نے سوال کیا یا جبریل اے جبریل محمد ذرا وضاحت تو کرے کہ محمد کریم کون ہے جبرائیل امین جواب دیتے ہیں آخر ولد الانبیاء اے آدم کریم آپ کی اولاد سے جتنے پیغمبر آئیں گے جتنے پیغمبر آئیں گے سب سے آخر میں آنے والے آپ کے بیٹے کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا نبوت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی نبوت کی انتہا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی میرے دوستو اللہ کے محبوب کا فرمان کہ اب میرے بعد تیس دجال اور کذاب آئیں گے تو ان کی ابتدا کب سے ہوئی وہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو یہ اسود اسمد ایم نے نبوت کا دعویٰ کیا صحابہ نے فنار وسکر کیا وہ دیکھیں جمامہ کے میدان میں یمامہ کا مسلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ کرتا ہے ادھر سیدنا صدیق اکبر کا دور شروع ہو چکا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلاۃ السلام کے بعد لشکر تیار کیا کہ صدیق اکبر سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر اللہ کی دھرتی پر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا پھر چشم فلک نے دیکھا یمامہ کے میدان میں ختم نبوت کے محافظ اول سیدنا صدیق اکبر کا لشکر یمامہ کے لشکر سے ٹکرایا چشم فلک نے دیکھا صحابہ نے اپنی گردنیں کٹوا دی اپنے بچے یتیم کرا دیے گھر بار قربان کر دیا قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر یہ بات واضح کر دی مسلمانوں اگر حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کا وقت آئے حضور کی عزت و ناموس کے تحفظ کا وقت آئے تو پھر گردنے کٹوا دینا بچے یتیم کرا دینا گھر بار قربان کر دینا سب کچھ برداشت کر لینا مگر با وفا نبی محمد عربی سے بے وفائی نہ کرنا میرے دوستو بارہ سو جلیل القدر صحابہ اپنی گردنوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں یہ تحریک اس وقت سے چلی ہے آج سیدنا صدیق اکبر کے دور سے چلی ہے اور پھر چلتی رہی جب بھی کبھی کوئی گستاخ رسول رحمت کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و پہ حملہ آور ہوتا امت مسلمہ کھڑی ہوتی اور اس کا کام پورا کر دیتی انیس سو ایک میں مرزا قادیانی یعنی دجال نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ایک نہیں دو نہیں دس نہیں بیس نہیں سو کے قریب دعوے کیے جس میں خدا ہونے کا دعویٰ کیا خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا خدا کی بیوی ہونے کا دعویٰ کیا معذ اللہ خدا خدا کا باپ ہونے کا دعویٰ کیا تو میرے دوستو الحمد اس وقت علماء کرام نے تحریک چلائی آج وہ اکابرین امت ہم میں موجود نہیں لیکن ان کا لگایا ہوا یہ پودا عالمی مجلس تحفظ ختم الحمد اس وقت پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اور اس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیل چکی ہے اور جہاں کہیں کوئی قادیانی کوئی گستاخ رسول حضور علیہ السلاۃ السلام کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں میرے دوستوں اس جماعت کے کارکن وہاں پہنچتے ہیں اور اس کا تعاقب کرتے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ جب تک ہمارے جسم میں خون کا آخری ہے ہم آقا کی عزت و آبرو کا تحفظ کرتے رہیں گے تو میرے دوستو یہ تحریک چلی انیس سو ایک میں سے اس مرتد نے اس زندیق نے نبوت کا دعویٰ کیا تحریک چلی میرے دوستو میں کس کس بزرگ کا تذکرہ کروں وہ دیکھیں ذرا علم و عمل کے جبلے جبلے علم و عمل کے بے کنائیں حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ فتنہ شروع ہوا مجھے چھ ماہ تک نیند نہیں آئی میں بستر پر کروٹیں بدلتا تھا اللہ تیری امت کا تیرے محبوب پیغمبر کی امت کا کیا بنے گا یہ فتنہ تیرے محبوب پیغمبر کے امت کے دلوں سے ایمان نکال لے گا لیکن علماء امت نے اس فتنے کے سامنے ایسا بند باندھا ایسا بند باندھا اور پھر سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں تلاش کرنے کے باوجود کوئی قادیانی نہیں ملے گا اور انشاءاللہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب قادیانیت کا خاتمہ ہو جائے گا وہ وقت بہت قریب ہے میرے دوستو شاہ جی کی آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں وہ دیکھیں بہاول پور کی عدالت میں بہاول پور کی عدالت میں مقدمہ دائر ہوا مقدمہ کیا تھا بچپن میں جیسے چھوٹی بچی کا نکاح کر دیا جاتا ہے ایک آدمی نے اپنی بچی کا بچپن میں نکاح کر دیا ایک لڑکے کے ساتھ ایک بچے کے ساتھ بچہ جوان ہوا قادیانی ہو گیا اب اس لڑکے کے والد نے بچی کے والد سے کہا رخصتی کرو لڑکی کے والد نے کہا تیرا بیٹا قادیانی ہو گیا یہ کافر ہے میں مسلمان ہوں میں بچی کی رخصتی نہیں کر سکتا یہ کیس ہو گیا عدالت میں بہاول پور کی عدالت میں کیس زیر سماعت ہے اور حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس دار میں خط پہنچتا ہے کہ حضرت اس نوعیت کا مقدمہ بہاول پور کی عدالت میں دیر ہے مقدمے کی سماعت شروع ہے آپ تشریف لائیں اور قادیانیت کے کفر پر دلائل دیں حضرت حج کا سفر کا تیار سامان تیار کر چکے ہیں سارے کام چھوڑے بہاول پور کی عدالت میں حاضر ہوئے اور قادیانیت کے کفر پر دلائل دے تین دن تک قادیانیت کے کفر پر دلائل دیتے رہے میرے دوستو پھر جامع مسجد صادق بہاول پور میں بہت بڑی عظیم کانفرنس ہوئی جلسہ ہوا تو سٹیج سیکٹری نے حضرت شاہ جی کے بارے میں کہا محدث ہیں مفسر ہیں آل رسول ہیں تو میرے دوستو شاہ جی نے یوں میک پکڑ لیا اور کہا کہ میری شان میں اس نے مبالغہ کیا ہے محمد انور شاہ کشمیری کے پاس بخشش کا کوئی سامان نہیں بخشش کا کوئی سامان نہیں صرف اس کام کی برکت سے اللہ پاک نجات عطا فرمائیں گے کہ دار دیوبند سے بہاول پور کی عدالت میں ختم نبوت کا وکیل بن کے آیا ہوں میرے پاس بخشش کا یہی سامان ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں میرے دوستوں سید آل رسول محدث مفسر علم و عمل کے پہرے پہ کنار اگر وہ یہ کہتے ہیں میرے پاس بخشش کا سامان نہیں ہم اپنے گھر بار میں جھانک کر دیں کہ ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں میرے دوستو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اپنے گھروں سے اپنے شہر سے قدم قدم چل کر آئے سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری نے بھی یہی کہا تھا دار دیوبند سے چل کے آئے ہوں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ بھی اپنے گھروں سے چل کر آئے ختم نبوت کانفرنس میں آقا کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کارکن بن کر آئے مشن شادی کا بھی ایک ہے مشن قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا ایک ہے کل قیامت کے دن اللہ پاک جہاں شادی کو انعام و اکرام سے نوازیں گے اللہ کی رحمت بڑی ہے اللہ کی رحمت بے بہا ہے اللہ پاک ہمیں بھی معاف کر دیں گے دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو ختم رضاکار بنائے وہ آخر داوانہ الحمد للہ رب العالمین